السلام علیکم فرینڈس آج ہم دوسری مرتبہ مل رہے ہیں اور موضوع ہے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر گرافکس یعنی آج اس سلسلے کا دوسرا لیکچر ہے آج ہم بات کریں گے گرافکس سسٹمز پر تو آئیے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کمپیوٹرز میں کمپیوٹر گرافکس کے فیلڈ میں اس نے بہت سارے ڈفرینٹ قسم کے ہارڈ ویئر اور اسپیشلائزڈ سافٹ ویئر کو جنم دیا ہے آج ہم اس سلسلے میں جو اسینشیل ہارڈ ویئر ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے ہم اس کی ورکنگ کے بارے میں بات کریں گے اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ گرافک سسٹمز کا مین انگریڈینٹ یعنی ڈسپلے ڈیوائس کیسے بنتی ہے کیسے کام کرتی ہے آج ہم بات کریں گے ویڈیو ڈسپلے ڈیوائسیز پر راسٹر اسکین سسٹمس پر random scan systems graphics monitors and work stations put devices hard copy devices and then some specialise graphics software video display devices میں جو ایک مین انگریڈینٹ ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے وہ ہے ریفریش کیتھوڈریٹ ٹیوبس آج ہم ریفریش کیتھوڈریٹ ٹیوبس کا اسٹرکچر پڑھیں گے اور اس کو جاننے کی کوشش کریں گے raster scan displays random scan displays colour C R Ts direct view storage tubes flat panel displays اور پھر تھری ڈائمینشنل ویوئنگ ڈیوائسز کے بارے میں بھی آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں ریفریش کیتھوڈریٹ ٹیوب سے اس کے اسٹرکچر کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں انہیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے اندر کیتھوڈ ہے ہے ہے ایک ایک کنٹرول اور پھر فوکسنگ سسٹم ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اب آپ کے سامنے انٹرنل اسٹرکچر آف ٹیوب واضح کرنے کے لیے دو تصویریں ہیں ان میں سے پہلے والی تصویر جس کے اندر ہم کنیکٹر پنس اور بیس کا حصہ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر الیکٹران گن فٹ ہوئی ہوئی ہے اس کے اندر کیا کچھ ہے اس کو ہم چند دبے کے بعد دیکھتے ہیں اس سے آگے دیکھیے ایک فوکسنگ سسٹم ہے اور اس کے بعد میگنیٹک ڈیفلیکشن کوئلس ہیں اور اس کے بعد پھر بیم فاسفور کوٹیڈ اسکرین پر بمبار ہو رہی ہے الیکٹران بیم اس فاسفور کوٹڈ اسکرین پر جب جا کے لگتی ہے تو فاسفر کو روشن کر دیتی ہے جس جگہ پر یہ الیکٹران بیم ہٹ کرے گی اس جگہ پر فاسفر روشن ہو جائے گا اور اس سے امیج بنایا جا سکے گا اب اس کنیکٹر پنس جو ہیں یہ تو بورڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہیں الیکٹران گن کا فنکشن یہ ہے کہ اس کے اندر ایک کیتھوڈ ہے کیتھوڈ کو ایک فلامنٹ کے ذریعے سے ہیٹ کیا جاتا ہے اور اس کی ہیٹ سے کیتھوڈ الیکٹرانز ریلیز کرتی ہے اب ان الیکٹرانز کو فوکسنگ سسٹم فوکس کرتا ہے کیونکہ اس تمام نیگیٹولی چارج پارٹیکلس ہیں سو ان کو فوکس کرنے کے لیے ایک فوکسنگ سسٹم ہے اور پھر اس کے بعد انہیں جس جگہ پر اسکرین پر بمبار کرنا ہو اس جگہ پر فوکس کرنے کے لیے ایک میگنیٹک ڈیفلیکشن کوئلس کا سیٹ استعمال ہوتا ہے جو اس الیکٹران بیم کو ہماری ضرورت کے مطابق اسکرین کے کسی حصے پر بمبار کر سکتا ہے اب یہ جو دوسری تصویر ہے اس کے اندر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ وہ ہیٹنگ فلامنٹ جس کو جب ہم کرنٹ پاس کرتے ہیں تو اس سے جو ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے وہ کیتھوڈ کو پہنچتی ہے کیتھوڈ سے پھر الیکٹرانس ریلیز ہوتے ہیں ان ریلیزڈ الیکٹرانس کو ایک کنٹرول گریڈ کے ذریعے سے کنٹرول کیا جاتا ہے کیونکہ یہ جب ریلیز ہوتے ہیں تو پھر پھیلنے کی کوشش کرتے ہیں اب ایک کنٹرول گریڈ جو ہے اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ ان کو اکٹھا کرتی ہے اور اس ایریا میں لے آتی ہے جہاں سے ہم ان کو ایک بیم کی شکل میں آگے لے جا سکیں کنٹرول گریڈ کے اندر ایک چھوٹا سا ہول ہوتا ہے یہ تمام جو الیکٹرانس ہیں ریلیزڈ الیکٹرانس بمبارمنٹ کے لیے ان کو اس کنٹرول گریڈ کے اس ہول سے گزار کر ہم اس سے اگلے ایریا میں فوکسنگ اینوڈز تک لے آتے ہیں فوکسنگ اینوڈز کا کام یہ ہے کہ وہ اس الیکٹران بیم کو فوکس کریں گے اور پھر اس سے اگلے اسٹیپ کے اوپر اس سے اگلے فیز کے اندر ایکسلریٹنگ اینوڈز موجود ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ اسی الیکٹران بیم کو ان الیکٹرانس کو اسپیڈ اپ کرتے ہیں according to a desired acceleration اور پھر ان ایکسلریٹڈ بیمس کو ہم فاسفور کوٹڈ اسکرین پر بمبار کر کے اپنی مرضی کا امیج حاصل کر سکتے ہیں سو یہ الیکٹران بیم کا path through control grid focusing anode اور ایکسلریٹنگ اینوڈ آپ نے دیکھا اسی پروسیس کو ایک اور تصویر کے ذریعے سے کچھ مزید واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ ہیٹنگ فلامنٹ بیک پہ موجود ہے وہ ہیٹنگ فلامنٹ جب اس میں سے کرنٹ پاس ہوتا ہے تو ہیٹ جنریٹ کر رہا ہے اس ہیٹ سے کیتھوڈ میں سے الیکٹرانز ریلیز ہو رہے ہیں اور یہ الیکٹرانز پھر کنٹرول گریڈ میں سے ہوتے ہوئے فوکسنگ سسٹم کے پاس پہنچتے ہیں اور پھر فوکسنگ سسٹم ان کو ڈیفلیکشن کوئلس کی مدد سے ڈیزائرڈ ایریا آف اسکرین پر بمبارڈ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے پچھلی تصویر میں آپ نے دیکھا تھا میگنیٹک ڈیفلیکشن کوئلس کا کانسیپٹ آ رہا ہے جہاں پر ہمیں بیم کو اپنی مرضی کی جگہ پر لے جانا ہے اسکرین پر فاسفور کے اوپر بمبار کرنے کے لیے یا فائر کرنے کے لیے وہاں ہم میگنیٹک ڈیفلیکشن کوئلز استعمال کر رہے ہیں ان کی مدد سے بھی ڈیفلیکشن الیکٹران بیم کی ہو سکتی ہے ان میگنیٹک کوائلز کا اسٹرکچر کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ اس اینولپ جس کو ہم شیشے کا بنا ہوا جو کیسنگ ہے جس کے اندر یہ تمام چیزیں اسمبل ہوئی ہوئی ہیں جس کو ہم ایک اینولپ بولتے ہیں اس اینولپ کے اوپر اوپر اور نیچے اور دائیں اور بائیں دو پیئرس لگتے ہیں میگنیٹک ڈیفلیکشن کوئلس کے اور جب ان میں سے کرنٹ پاس ہوتا ہے تو ان کا میگنیٹک فیلڈ جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے بیم کو اپنی مرضی کی جگہ پر فائر کرنے کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسکرین کے اوپر ہمارے پاس کچھ روز ہیں اور کچھ کالمس ہیں جن کے اوپر ہمیں پکچر کو ڈسپلے کرنا ہوتا ہے یا ٹیکسٹ کو ڈسپلے کرنا ہوتا ہے جہاں جس جگہ پر جو تصویر بنانا مقصود ہو اس جگہ پر اس بیم کا پہنچنا ضروری ہوتا ہے لیکن اب ایک پرابلم یہ ہے کہ جب فاسفور کو الیکٹران بیم کے ذریعے بمبار کیا جاتا ہے تو وہ بہت تھوڑی دیر کے لیے روشن ہوتا ہے اس کی الومینیشن جو ہے وہ تھوڑی دیر میں ڈسپیٹ ہونے لگتی ہے اس واسطے کسی بھی تصویر کو اسکرین پر برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اسے بار بار ریفریش کریں اسی واسطے اس ٹیوب پر بیس ڈسپلے ڈیوائس کو rate tube refresh rate tube کہا جاتا ہے سو میگنیٹک ڈیفلیکشن کوائلس کی مدد سے ہم بیم کی ڈیفلیکشن کا کام کر سکتے ہیں اسے اوپر یا نیچے کر سکتے ہیں یا دائیں یا بائیں کر سکتے ہیں یا پھر اس کی بجائے انٹیریئر میں اسی اینویلپ کے انٹیریئر میں ایک میٹالک کوٹنگ وہ لگائی جا سکتی ہے اور اس کوٹنگ کو ہائی پازیٹو وولٹیج دے کر ہم ایکسلریشن کا کام لیتے ہیں اور پھر جب ایکسلریٹڈ بیمز کو ڈیفلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر ہم اس کے اندر ڈیفلیکشن کوئلس استعمال کر لیتے ہیں ایک تصویر اور دیکھ لیے اس میں ہمارے پاس ڈیفلیکشن کے لیے ڈیفلیکشن پلیٹس کے دو پیئرس دکھائی دے رہے ہیں ورٹیکل ڈیفلیکشن پلیٹس ہیں اور ہاریزونٹل ڈیفلیکشن پلیٹس ہیں ہاریزونٹل ڈیفلیکشن پلیٹس کا کام یہ ہے کہ وہ بیم کو ہاریزونٹلی دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں شفٹ کرنے کے لیے استعمال ہوں گے اور ورٹیکل ڈیفلیکشن پلیٹس کا کام یہ ہے کہ وہ اوپر سے نیچے کی طرف یا نیچے سے اوپر کی طرف بیم کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں باقی اسٹرکچر آپ کو اسی طرح سے دکھائی دے رہا ہے کنیکٹر پنز ہیں بیس ہے بیس میں الیکٹران گن فٹ ہوئی ہوئی ہے which is actually cathode with heating filament اس کے بعد ایک فوکسنگ سسٹم ہے اس کے بعد ڈیفلیکشن پلیٹس کے پیئرس ہیں and then the phosphor coated being fired with that electron beam اور جس جگہ پر ہمیں روشنی درکار ہے امیج بنانے کے لیے اس جگہ کو ہم اس کی مدد سے روشن کر رہے ہیں اچھا ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ ٹپکلی ایک سیکنڈ کے اندر تقریباً ساٹھ سے اسی مرتبہ فاسفر کوٹیڈ اسکرین کو الیومنیٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ کوئی بھی فاسفر کا ایریا جس کو ہم روشن کرتے ہیں وہ ایک بٹا ساٹھ سیکنڈ سے زیادہ روشن نہیں رہتا ہے سو so اگر ہم کنٹینیوس پکچر کا افیکٹ دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس امیج کو جو بھی ہم اسکرین پر ڈسپلے کرنا چاہ رہے ہیں ایک سیکنڈ میں کم از کم ساٹھ مرتبہ یا ساٹھ سے اسی مرتبہ تک ریفریش کیا جائے اور یہ کام ہم ٹیوب میں کرتے ہیں اور اسی سے امیج اسکرین پر اپیئر ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے کچھ راسٹر اسکین ڈسپلیز کی راسٹر اسکین ڈسپلیز میں کانسیپٹ ہے ایک ریفریش بفر یا فریم بفر کا ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے پکسل کیا چیز ہے بٹ میپ اور پکس میپ کسے کہتے ہیں ہاریزونٹل ریٹریس اور ورٹیکل ریٹریس میں کیا فرق ہے اور پھر انٹرلیسڈ اور نان انٹرلسٹ ڈسپلیز میں کیا فرق ہے آئیے پہلے ہم فریم بفر کی بات کرتے ہیں یا ریفریش بفر کی ریفریش بفر میں جو امیج اسکرین پر ڈسپلے ہونا ہے اس کی انفارمیشن پڑی ہوتی ہے سادہ ترین ایگزامپل میں اگر دیکھیے جب ہمیں جو امیج ڈسپلے کرنا ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ ہے یا سفید ہے یا کالا ہے جس میں اسکرین پہ نظر آنا ہے تو اس قسم کی انفارمیشن کو اسٹور کرنے کے لیے ہمیں صرف ایک ہی بٹ ہر پوائنٹ پوزیشن کے لیے ہر پکسل پوزیشن کے لیے درکار ہوگی اس ایک بٹ میں یہ انفارمیشن موجود ہوگی کہ کیا اس بٹ کو روشن اس پکسل کو روشن کرنا ہے یا اسے ڈارک رہنے دینا ہے سو so جس جگہ پر ہمیں ون ملے گا اس جگہ پر ہم فاسفر کو بمبار کریں گے اور اسے روشن کر دیں گے اور جہاں پہ زیرو ملے گا اسے ہم ویسے ہی چھوڑ دیں گے ریفریش فریم بفر کے اندر یہ انفارمیشن اس طرح سے اسٹورڈ ہوتی ہے کہ اس کو ریڈ کیا جا سکتا ہے اور according to that information behaviour of the refresh rate tube mould کیا جا سکتا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس سے آگے چلیں ایک لفظ ابھی ہم نے استعمال کیا پکسل کا پکسل کو پکچر ایلیمنٹ بھی کہا جاتا ہے یا اسے ایبریویٹ کر کے پیل پی ایل e بھی کہتے ہیں پکچر ایلیمنٹ وہ چھوٹے سے چھوٹا ایریا ہے جسے بغیر اوور لیپنگ کے انڈیپینڈنٹلی روشن کیا جا سکتا ہے اسکرین پر اور ہر ایک پکسل کے لیے بلیک اینڈ وائٹ ڈسپلے کے کیس میں ہمیں ایک بٹ درکار ہے ریفریش فریم بفر میں یا فریم بفر میں جس کے اندر یہ انفارمیشن موجود ہوگی کہ کون سا پکسل آن کرنا ہے اور کون سا پکسل آف رکھنا ہے یہاں پر ایک اور کانسیپٹ بھی ہم کلیئر کرتے چلیں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں بٹ میپ اور پکس میپ بٹ میپ کا نام بھی آپ نے پہلے سن رکھا ہوگا جہاں کہیں بھی ہم بلیک اینڈ وائٹ ڈسپلے کی بات کر رہے ہوں اور ہر ایک پکسل پوزیشن کے لیے ویلیو ایک بٹ میں اسٹور ہو رہی ہو تو پوری اسکرین پر دکھائے جانے والے امیج کو جس اسٹرکچر میں جس ارے میں ہم اسٹور کر کے رکھیں گے اسے ہم بٹ میپ کہیں گے ارے کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ ہمارے پاس اسکرین پر کالمس ہیں اور روز ہیں ان روز اور کالمس کے اندر ڈسپلے ہونے والے پکسلس کے بارے میں انفارمیشن ایک ٹو ڈائمینشنل ارے کے اندر اسٹور ہو سکتی ہے اور وہ ٹو ڈائمینشنل ارے ہر ایک پوزیشن کے لیے ایک بٹ پر مشتمل ہوگا اس لیے اس کو بٹ میپ کہتے ہیں لیکن اگر ڈسپلے کلرڈ ہو تو نیچرلی یہ انفارمیشن ایک بٹ میں تو اسٹور نہیں ہو سکتی کیونکہ ایک بٹ میں ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ اس پکسل پوزیشن کا کلر کیا ہوگا وہ کلر انفارمیشن یقیناً ایک سے زیادہ بٹس میں اسٹور ہو رہی ہوگی تو depending upon what colours are being used اور what depth of colours is required we will be having more than one bits for every pixel value in that case we'll call this array of refresh buffer اور frame buffer as a pixmap so ہر ایک پکسل کے لیے depending upon the required colour depth value store ہو رہی ہوگی جیسے اگر ہم ہر ایک پکسل کی ویلو آٹھ بٹس میں اسٹور کر رہے ہیں تو اس طرح سے پکس میپ کے اندر ہر ایک پکسل کے لیے ایک بائٹ موجود ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں ہارزونٹل ریٹریس اور ورٹیکل ریٹریس ہارزونٹل ریٹریس جب ایک لائن یا ایک رو پکسلز کی الیکٹران بیم کے ذریعے سے ریفریش ہو چکتی ہے اس کے بعد اس بیم کو دوسری لائن کے شروع میں آنا ہوتا ہے دوسری لائن کے پہلے پکسل کو روشن کرنا ہوتا ہے اور پھر ان لائن باقی کے تمام پکسل جو ہیں ان کو ریفریش کرتے ہیں اس صورت میں ہم اس کیریج ریٹرن افیکٹ کو ہاریزونٹل ریٹریس کہتے ہیں باری باری جتنی بھی روز ہیں پکسلز کی ساری کی ساری ریفریش ہو گئی پوری اسکرین جب کمپلیٹ ہو چکی اس کے بعد پھر نیچرلی اس بیم کو دوبارہ سے فرسٹ رو کے فرسٹ کالم پہ پہنچنا ہے اور جب بھی دوبارہ ہم فرسٹ رو کے فرسٹ کالم سے دوبارہ ریفریش کا پروسیس شروع کریں گے تو اس کو ورٹیکل ریٹریس کہا جاتا ہے گور it so horizontal retrace is retracing اور refreshing a new line vertical retrace means refreshing the whole page all over again اور جیسا میں نے اس سے پہلے بتایا کہ چونکہ ہر ایک سیکنڈ میں یہ ریفریشنگ کا پروسیس ساٹھ مرتبہ ہونا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پوری اسکرین کے اوپر ساٹھ مرتبہ کم از کم ورٹیکل ریٹریس ہوگا اور ہر ایک ورٹیکل ریٹریس کے درمیان ہر دو ورٹیکل ریٹریسز کے درمیان ہاریزونٹل ریٹریسز اتنے ہی ہوں گے جتنی ہمارے پاس روز آف پکسلز موجود ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور فینامن کی جس کو انٹرلیسڈ اور نان انٹرلیسڈ ڈسپلیز کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے جاننا ضروری ہے آپ نے کچھ مانیٹرس کے بارے میں یہ ضرور سنا ہوگا کہ یہ انٹرلیسنگ ہے یا نان انٹرلیسنگ ہے انٹرلیسنگ کا فینومینا اس طرح سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہماری ڈسپلے ڈیوائس کے اوپر for instance hundred rows of pixels ہیں تو ہم بجائے اس کے کہ پہلی رو سے شروع کریں اور سمی رو تک ون بائی ون تمام روز کو ریفریش کریں ریفریش کا پروسیس ہم دو حصوں میں یا دو پاسز میں کر لیتے ہیں فرسٹ پاس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ صرف آڈ نمبر کی روز کو پک کرتے ہیں like first row third fifth seventh so on اور صرف ان کو ریفریش کرتے ہیں اور جب اس طرح سے ہم پچاسویں رو کو ریفریش کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم ٹوٹل کاؤنٹ میں نائنٹی نائنتھ رو تک پہنچ چکے ہوتے ہیں بیکاز ہم آڈ نمبر روز کی بات کر رہے ہیں اور اسی طرح سے جب نائنٹی نائنتھ رو ریفریش ہو چکتی ہے تو پھر ہمارا ورٹیکل ریٹریس شروع ہوتا ہے فار سیکنڈ رو اب کہ ہم ایون نمبر کی روز کو ریفریش کرتے ہیں سیکنڈ فورتھ سکس اور سو آن اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ ڈیوائسز میں جن کے اندر ریفریش ریٹ بہت زیادہ ہائی سپورٹ نہ کیا جا سکتا ہو ان میں بھی کنٹینیوس امیج ڈسپلے کا افیکٹ حاصل کر سکتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ چونکہ ہر دو کنزیکٹو روز آف پکسل جو ہیں وہ اتنا قریب ہیں کہ ان میں سے ایک اگر ریفریش نہ بھی ہو ابھی اس کو ڈسپیٹ ہونے دیں اس کی روشنی کو فاسفور کی تو بھی اوور آل امیج کی جو لک اینڈ فیل ہے وہ خراب نہیں ہوتی and we are able to live with half of the refresh being done a time where actually complete refresh required تو جتنی دیر میں ہمیں سو روز پوری ریفریش کرنا تھی اگر ہم اتنی تیزی سے ریفریش نہ بھی کر پائیں اور اتنے وقت میں پچاس روز کو بھی ریفریش کر لیں تو دوسرے پاس میں ہم باقی کی دوسری پچاس کو ریفریش کرتے ہیں اور اوور آل تاثر جو ہے تصویر کا وہ ایک کنٹینوس پکچر کے طور پر باقی رہتا ہے ایسے ریفریش ڈسپلیز جن کے اندر باری باری آڈ اور ایون لائنس کو بار بار ریفریش کیا جاتا ہے ان کو انٹرلیسڈ ڈسپلیز کہتے ہیں جبکہ نان انٹرلیس ڈسپلیز وہ ہوں گے جو کہ پہلی رو سے شروع ہوتے ہیں اور دوسری تیسری چوتھی ان آرڈر تمام کی تمام روز کو ریفریش کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے فرسٹ رو سے ریفریشنگ کا پروسیس اسٹارٹ کرتے ہیں اس وقت آپ کو اسکرین پر جو تصویر دکھائی دے رہی ہے اس کے اندر ایک ٹرائنگل بنی ہوئی دکھائی دی جا رہی ہے اور اس میں آپ کو ریٹریس کرتی ہوئی کیتھوڈ رے نظر آ رہی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کچھ random scan displays random scan displays میں vector displays refresh display file اور رینڈم اسکینز کا مقابلہ کریں گے ہم راسٹر اسکین کے ساتھ ویکٹر ڈسپلے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ڈسپلے کے اندر ہم صرف گرافکس جو ہیں وہ لائنوں کی شکل میں ڈرا کرتے ہیں تو اگر تو ہماری ریکوائرمنٹ ایسی ہو کہ صرف لائنوں کی مدد سے چھوٹی یا بڑی لائنوں کی مدد سے ملا کر ہمارے ریکوائرڈ امیجز کنسٹرکٹ ہو سکتے ہوں تو پھر ویکٹر ڈسپلیز ہمارے لیے بہت خوبصورت بہت عمدہ آؤٹ پٹ دے سکتے ہیں ان کے اندر ایک ریفریش ڈسپلے فائل کا کانسیپٹ ہوتا ہے بجائے اس کے کہ ایک ریفریش فریم بفر موجود ہو جس کے اندر وہ انفارمیشن رکھی جائے جس کو پڑھ کے پھر الیکٹران بیم کو اکارڈنگلی ڈائریکٹ کیا جائے کہ وہ کون سے پکسل کو آن کرے کون سے پکسل کو آف کرے جو ڈسپلے فائل کی انفارمیشن ہے وہ in the form of a program a program اور انسٹرکشنز آف ڈرائنگ لائنس وہ ہم اسٹور کر لیتے ہیں اور یہ جو انسٹرکشنز کی فارم کا پروگرام ہے جس کو ہم ریفریش ڈسپلے فائل کہہ رہے ہیں یہی بار بار استعمال ہوتا ہے فار ری ڈرائنگ اور ریفریشنگ دا ڈسپلے اس کو رینڈم اسکین ڈسپلے اس واسطے کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہم ٹاپ لائن سے شروع کر کے باٹم لائن تک ہر ایک چیز کو ریفریش نہیں کر رہے ہوتے بلکہ صرف ان ایریاز کو ریفریش کرتے ہیں جن ایریاز پر کچھ بنا ہوا ہے کچھ ڈرا ہوا ہوا ہے جیسے ابھی ہم دیکھ رہے تھے ایک ٹرائنگل ڈرا ہوئی ہے تو جہاں ٹرائنگل بنی ہے تو پوری کی پوری اسکرین جو کہ باقی خالی ہے اس کو ریفریش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو رینڈم اسکین ڈسپلے اس ریفریش ڈسپلے فائل میں پڑی ہوئی انفارمیشن کو پڑھ کے صرف ان ایریاز کو ریفریش کر دیتے ہیں جن پر کہ کوئی امیج بنا ہوتا ہے آئیے اب ہم کچھ کلرز کی بات کر لیں اوریجنلی جو فاسفور کوٹنگس ہیں وہ ایک ہی کلر کی ہوا کرتی تھیں گرین فاسفور مانیٹرز کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا گرین فاسفور مانیٹرز میں گرین کلر کے فاسفور کی کوٹنگ ہوتی تھی جب اس کے اوپر الیکٹران بیم کو بمبار کیا جاتا تھا تو ہمیں گرین کلر دکھائی دیتا تھا اسی طرح سے اور مختلف رنگ بھی اویلیبل تھے لیکن سوال یہ ہے کہ اب اس فاسفور کوٹنگ کی مدد سے مختلف رنگوں کو کس طرح سے ڈسپلے کیا جائے تو آئیے اس کے لیے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے طریقے استعمال ہوتے ہیں کلر ڈسپلیز کے لیے دو طریقے استعمال ہوتے ہیں ایک بیم پینیٹریشن میتھڈ کہلاتا ہے اور دوسرا شیڈو ماسکنگ میتھڈ آئیے ان دونوں کو باری باری دیکھتے ہیں بیم پینیٹریشن میتھڈ میں یہ ہوتا ہے کہ فاسفور کی ایک سے زیادہ کوٹنگز استعمال کی جاتی ہیں اسکرین کا جو اینپ ہے اس کے اندر والی سائڈ پہ جہاں فاسفور کوٹنگ پہلے ایک تھی وہاں پر اب ایگزامپل کے طور پہ لے لیجیے کہ دو کوٹنگز استعمال ہو رہی ہیں اگر ایک کوٹنگ ریڈ فاسفور کی ہے اور دوسری گرین کی ہے تو پھر ان دو کوٹنگ سے ڈفرنٹ کلرس حاصل کرنے کے لیے الیکٹران بیم کو ڈفرنٹ طریقے سے پینیٹریٹ کیا جاتا ہے اگر تو صرف سرخ کلر ڈسپلے کرنا درکار ہو تو پھر بیم کو اس طرح سے فائر کیا جاتا ہے کہ وہ صرف ریڈ کوٹنگ کو ایکسائٹ کرے اور اگر گرین کلر دیکھنا ہو تو پھر اس کو اتنا ڈیپ پینیٹریٹ کیا جاتا ہے کہ وہ گرین فاسفر کو ایکسائٹ کر دیں اور انٹرمیڈیٹ لیول کے اوپر بیم کو بمبار کر کے یا فائر کر کے combination of red and green in which one would have more red than green the other one would have more green than red وہ کلرز بھی اس میں حاصل کر لیے جاتے ہیں سو so, اس میتھڈ کو بیم پینیٹریشن میتھڈ کہتے ہیں which make sense that we are making the beam the electron beam penetrate to a certain limit into the coating of phosphor of different colour in order to generate colours so beam penetration method اگر ہم دو رنگوں کی کوٹیڈ فاسفور کے اوپر استعمال کر رہے ہوں تو ہمیں چار مختلف رنگ دے سکتا ہے وہ رنگ یقیناً اس بات پہ ڈپینڈ کریں گے کہ ہم نے کس رنگ کے فاسفور استعمال کیے ہیں دوسرا میتھڈ جو کہ ابھی آج کل بھی استعمال ہو رہا ہے اور بہت زیادہ پاپولر ہے وہ شیڈو ماسکنگ کا میتھڈ ہے شیڈو ماسکنگ کے میتھڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اسکرین کے اوپر جہاں ہمیں فاسفور کوٹنگ چاہیے وہ کوٹنگ اب صرف ایک رنگ کی نہیں ہوتی بلکہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہر ایک ڈسپلیبل پوزیشن تین ڈفرینٹ فاسفور کوٹنگس پر مشتمل ہوتی ہے یا تین different coloured dots of phosphor پر مشتمل ہوتی یعنی اگر ہم ایک ڈسپلیبل پوزیشن کو ایک پکسل کہہ رہے ہیں تو ہر ایک پکسل جس جگہ ڈسپلے ہوگا اس جگہ ہمیں اب تین ڈفرینٹ رنگوں کے فاسفور کے ڈاٹس ملیں گے اور ہم الیکٹران بیمز ہر ایک ڈاٹ کے لیے الگ الگ جنریٹ کریں گے اور الگ الگ فائر کریں گے تین کلر جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں وہ ریڈ گرین اور بلو ہیں اور اسی اعتبار سے آر جی بی مانیٹرز کا کانسیپٹ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آئے گا ریڈ گرین اور بلو کلرس کے لیے تین ڈفرینٹ الیکٹران گنس موجود ہوتی ہیں جن کو ایک شیڈو ماسک جو کہ ایک فلٹر لائک ماسک ہے اس کے تھرو گزار کے ہم فائر کرتے ہیں onto the desired pixel location on the screen phosphor coated screen آپ کو اس تصویر میں تین تین ڈفرینٹ کلرس کے ڈاٹس والی دکھائی دے رہی ہے ہر ایک جگہ جہاں آپ کو یہاں تین ڈاٹس نظر آتے ہیں ایک ریڈ ایک گرین اور ایک بلو وہ دراصل ایک پرٹیکولر پکسل پوزیشن کو ہی ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ بلون اپ امیج ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں ان افیکٹ یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ جب ان میں سے کسی ایک کو بھی ایلومینیٹ کر دیا جائے تو صرف وہی دکھائی دیتا ہے اس پوزیشن پہ باقی دونوں کا کلر وہاں پہ نظر نہیں آ رہا ہوتا سو so, اگر ہمیں کسی ایک پکسل پوزیشن پر صرف ریڈ کلر کو ڈسپلے کرنا ہوگا تو اس کے لیے ہم صرف ریڈ کلر والی الیکٹران بیم فائر کریں گے جو کہ ریڈ کلر والے کوٹڈ ڈاٹ کو فاسفو کوٹڈ ڈاٹ کو روشن کر دے گی اس صورت میں بلو اور گرین والی الیکٹران بیمز فائر نہیں ہو رہی ہوں گی لیکن اگر ہمیں گرین چاہیے تو صرف گرین پر الیکٹران بیم فائر کریں گے ریڈ اور بلو کو فائر نہیں کریں گے لیکن ان تین رنگوں کی مدد سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے ڈفرینٹ کامبینیشنز ممکن ہو جاتے ہیں اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں کون سا کلر چاہیے اس کے لیے ہم ڈفرینٹ انٹینسٹی کی بیمز کو استعمال کر کے ان ڈفرنٹ کلرس کے کامبینیشن بنا سکتے ہیں اگر ریڈ زیادہ چاہیے تو ریڈ پر ہائر انٹینسٹی کی بیم فائر ہو جاتی ہے بلو پر لوور کی اور گرین پر بھی قدرے لوور انٹینسٹی کی بیم فائر کر کے ہم ان کا ایک کامبینیشن کلر بنا سکتے ہیں سو so, اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو ڈسپلیبل کلرز کی رینج ہے اس کا اس انحصار اس بات پہ ہوگا کہ ہم کتنے ڈفرینٹ لیولس تک الیکٹران بیم کو کنٹرول کر سکتے ہیں انٹینسٹی کے ٹرمس اگر تو فار انسٹنس ہمارے پاس ہر ایک پوزیشن کے لیے دو ڈفرینٹ انٹینسٹی ویلوز ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم three rest part to different colour combinations بنا سکیں گے کیتوڈری ٹیوب ڈسپلیز کے کچھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز دیکھ لیجیے ایڈوانٹیجز ان کے یہ ہیں کہ فاسٹ ریسپانس ہے ہائی ریزولوشن از پاسبل یہاں میرا خیال ہے کہ ریزولوشن کی باقاعدہ ڈیفینیشن بھی کر لینا بہتر ہوگا ریزولوشن ان جنرل کتنے پکسلز کسی بھی اسکرین پر ہم ڈسپلے کر سکتے ہیں اس سے ڈٹرمن ہوتی ہے ایک رو میں کتنے پکسلز اور کل اسکرین پر کتنی روز ڈسپلے کی جا سکتی ہیں resolution to be very specific it would mean total number of pixel that can be displayed per square centimetre that would determine resolution of a display device لیکن ان جنرل ہم total number of pixel that are available along the horizon and along the verticals وہ بتا کے ہم ریزولوشن بتاتے ہیں فار انسٹینس اگر کسی ڈسپلے ڈیوائس کی ریزولوشن جو ہے وہ eight hundred by six hundred ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہر رو میں آٹھ سو پکسلس ڈسپلے ہو سکتے ہیں اور ایسی آٹھ سو پکسلس والی چھ سو روز اس ایک اسکرین پر ایک وقت میں دکھائی جا سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ریلیٹڈ چیز جو ہے وہ ایسپیکٹ ریشو ہے تو ساتھ ہی ساتھ ہم اس کو بھی ڈیفائن کرتے چلیں ایسپیکٹ ریشو سے مراد وہ ریشو ہے جو number of pixels horizontally displayed ہیں اور جو ورٹیکلی ورٹیکلی ڈسپلیبل ہیں ان کے درمیان میں ایک ریشو کو بتاتی اگر ہم کہیں کہ کسی ڈسپلے ڈیوائس کی ایسپیکٹ ریشو 3 اوور 4 ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ہم ایک ورٹیکل لائن تین پکسلز کی ڈرا کریں تو اس کی لینتھ چار پکسل والی ہاریزونٹل لائن کے برابر ہوگی تو اس صورت میں اس قسم کی ڈسپلے ڈیوائس کی ایسپیکٹ ریشو 3 اوور 4 کہلائے گی اب بات کر رہے تھے سی آر ٹی ڈسپلیز کے ایڈوانٹیجز کی تو آگے دیکھتے ہیں فاسٹ ریسپانس اور ہائی ریزولوشن کے بعد فل کلر ڈسپلے کی کیپیبلٹی ہمیں سی آر ٹیز کی وجہ سے ملتی ہے اور یہ کہ یہ ایک بڑی اسٹرکچرڈ ٹیکنالوجی ہے کافی میچور ہو چکی ہے بیکاز وہی پرنسپلز ہیں جن پر کہ ٹیلیویژنس آپریٹ کرتے ہیں saturated and natural colours can be provided ابھی ہم نے دیکھا شیڈو ماسکنگ کا کانسیپٹ سو اگر ہم بیم پینیٹریشن کا کانسیپٹ جو ہے وہ کانکر کر لیتے ہیں اور ہم بیم پینیٹریشن بیم کی انٹینسٹی کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو ہم جتنے زیادہ لیولز آف انٹینسٹی انٹروڈیوس کر سکیں گے اتنے زیادہ کلرز کی رینج ہم سپورٹ کر سکتے ہیں ڈسپلے کے لیے ان ایکسپینسو ہے naturally as I said televisions کے اندر بھی یہی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے اتنا وائڈلی مینوفیکچر ہو رہے ہیں کہ اس کی کاسٹ کافی کم ہے وائڈ اینگل ڈسپلے کا اینگل کافی بہتر ہے ہائی کانٹراسٹ اور برائٹنس کی اس کے اندر فیچرز موجود ہیں ڈس ایڈوانٹیجز میں یہ ہے کہ بڑے بڑے ہوتے ہیں بہت ہیوی ہوتے ہیں typical size 70 by 70 centimetres کا جس کا کہ وزن تقریباً پندرہ کلو کے قریب ہے so that is quite cumbersome consumption of power ان کی کافی زیادہ ہوتی ہے ٹپکلی اباؤٹ 140 فورٹی واٹس ایک یونٹ کنزیوم کرتا ہے then they are using harmful direct and alternating currents اور magnetic fields because we have talked about the deflection coils they use high voltage اور ایکسلریٹرز جو ہیں وہ بھی ہائی پازیٹیو وولٹیج یوز کر رہے ہوتے ہیں so in that sense they are harmful پھر جو ہے ہے وہ بھی ان کے اندر موجود because fifty to eighty hertz refresh کے اوپر ہمیں بہتر پکچر نظر آتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو we'll have the flickering effect which which definitely can be covered with better refresh rates اور جیومیٹریکل ایررز جو ہیں وہ ٹورڈز ایجز پرومیننٹ ہوتے ہیں بیکاز ایجز جو ہیں وہ فلیٹ نہیں ہیں دے کائنڈ آف کرننگ تھوڑے سے راؤنڈش ہوتے ہیں تو وہاں پر اگر ٹورڈز ایج ہمیں کوئی شارپ امیج ڈسپلے کرنا ہو تو اس میں ہمیں جیومیٹرک ایررز دکھائی دیتے ہیں while covering these disadvantages we talked about the refresh rates in terms of hertz so let's let's cover that as well because ہم نے اس سے پہلے جو بات کی ہے وہ سائیکلس کی بات کی ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹپکلی فاسفور کو ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ ساٹھ سے اسی مرتبہ ایک سیکنڈ کے اندر ریفریش کیا جائے اگر ہم اس کا ڈسپلے کنٹینیوسلی برقرار رکھنا چاہتے ہیں لیکن اسی کو سکسٹی سائیکلز پر سیکنڈ کو ہرڈس کی فارم میں بھی ریپرزینٹ کیا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے سو so, اگر ہم یہ کہیں کہ کسی سی آر ٹی کا ریفریش ریٹ سکسٹی ہرڈس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سیکنڈ میں ساٹھ مرتبہ پورے امیج کو ریفریش کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ جو ریفریش ریٹس ہیں ان کو ڈفرینٹ سی آر ٹیز کے لیے سیٹ بھی کیا جا سکتا ہے ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹمس بھی یہ فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنے ڈسپلے کا ریفریش ریٹ ساٹھ ستر پچہتر اسی کے اوپر خود سے ایڈجسٹ کر سکیں یا ریسیٹ کر سکیں اب جو ڈیوائسز ہیں جن کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں direct view storage devices direct view storage devices ایک ایک انٹرسٹنگ قسم کی ڈیوائسیز ہیں کیونکہ ان کے اندر جو امیج ہمیں ڈسپلے کرنا ہوتا ہے اس کو اسٹور کرنے کی فیسلٹی ہوتی ہے خود اس ڈیوائس کے اندر موجود ہوتی ہے اس کی اس کی وجہ سے ہمیں اس کے اندر دو الیکٹرون گنز استعمال کرنا پڑتی ہیں ایک کو ہم پرائمری گن کہتے ہیں اور دوسری گن فلڈ گن کہلاتی ہے پرائمری گن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ وہ امیج بنائے جسے کہ ڈسپلے کرنا ہے اور فلڈ گن نے اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے جو امیج کی انفارمیشن ہے وہ ایک اسٹوریج گریڈ میں اسٹور ہوتی ہے یہ اسٹوریج گریڈ اسکرین کے اوپر جہاں ہماری فاسفر کوٹنگ موجود ہے اس سے جسٹ پہلے بنائی گئی ہوتی ہے پرائمری گن جب ہم فائر کرتے ہیں تو ریکوائرڈ امیج وہ اس اسٹوریج گریڈ پر بنا دیتی ہے اور اسٹوریج گریڈ پر بنائے ہوئے پرائمری الیکٹران گن کے امیج کو فلڈ گن کی مدد سے ریفریش کر لیا جاتا ہے اسکرین پر اور جو امیج کسی بھی وقت اسٹوریج گریڈ پر موجود ہوگا اسے فلڈ گن ریفریش کرتی رہے گی آن دا اسکرین اور جس وقت ہمیں امیج کو چینج کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو پھر ہم پرائمری الیکٹران گن کی مدد سے اس امیج کو چینج کریں گے اور پھر فلڈ گن کی مدد سے اس کو ریفریش کر لیا جائے گا فلڈ گن کے لیے کنٹرولر گریڈ جو ہے وہ بھی اس سیٹ اپ کا حصہ ہوتی ہے اور اس کے اندر بلٹ ان ہوتی ہے اس سے آگے ہم بات کریں گے فلیٹ پینل ڈسپلیز کی فلیٹ پینل ڈسپلیز کی بہت ساری ٹائپس ہیں پرائمریلی ان کی دو قسمیں جو ہیں وہ نون ہیں جن کے بارے میں ہم ابھی بات کرنے جا رہے ہیں ایک تو ایسے ڈسپلیز ہیں جن کو ایمسو ڈسپلیز کہا جاتا ہے اور دوسرے وہ ڈسپلیز ہیں جنہیں نان ایمیسو ڈسپلیز کہتے ہیں ایمیسو ڈسپلیز کا کام یہ ہے کہ ان کے اندر لائٹ ایمٹ کر کے کوئی نہ کوئی سورس ایسا ہوتا ہے جو لائٹ ایمٹ کرتا ہے لائٹ ریلیز کرتا ہے جس کی مدد سے امیج بنتا ہے تصویر بنتی ہے جبکہ نان ایمیسو ڈسپلیز کے اندر ایسا کوئی لائٹ سورس بلٹ ان نہیں ہوتا اس کے لیے کوئی اور لائٹ سورس استعمال ہوتا ہے ابھی ہم ان کی ڈیٹیلس کو دیکھتے ہیں اسینشلی ان کی پراپرٹیز جو کہ ان کو ممتاز کرتی ہیں کنوینشنل سی آر ٹیز سے وہ یہ ہیں کہ ان کا والیوم ان کی نسبت کافی کم ہوتا ہے پکچر ٹیوب کا جو کانسیپٹ ہے جو ٹی وی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے اور جو سی آر ٹی میں بھی ہم نے دیکھا وہ سائز جو کافی زیادہ والیوم کر دیتا ہے ڈسپلے کا وہ اس کے اندر نہیں ہوتا so they are at the advantage in that sense weight اس کا اس کی وجہ سے کافی کم ہوتا ہے اور power consumption C R Ts کی نسبت کافی کم ہے جو امیسو ڈسپلیز ہیں ان کی ایگزامپلز میں we have plasma panels and non emissive displays میں we have liquid crystal displays so پہلے ہم امیسو ڈسپلیز کی بات کرتے ہیں اور ان میں پلازما پینل ڈسپلیز کا ذکر کرتے ہیں ان کا پرنسپل جو ہے پلازما پینل ڈسپلیز کا بالکل ویسا ہی ہے جیسا ہمارے گھروں میں جو عام ٹیوب لائٹ جلتی ہے اس کا ہے جس کے اندر ایک اسپارک کے ذریعے سے موجود گیس کو ہم اگنائٹ کر دیتے ہیں اور وہ روشن ہو جاتی ہے اور پھر اس کی مدد سے ہم روشنی جنریٹ کر لیتے ہیں سو پلازما پینل ڈسپلیز اسی پرنسپل پہ کام کرتے ہیں ان کے اندر گیس فیلڈ کیپسولس موجود ہوتے ہیں اور ان کو ایکسائٹ کیا جاتا ہے یوزنگ این الیکٹرک فیلڈ اب الیکٹرک فیلڈ جب ان کو ایکسائٹ کرتا ہے تو یہ capsules ultraviolet light emit کرتے ہیں اس الٹرا وائلٹ لائٹ کے ذریعے سے ہم فاسفور کو ایکسائٹ کر لیتے ہیں اور اس کی مدد سے وہ امیج بنا لیتے ہیں جو ہمیں بنانا درکار ہوتا ہے فاسفر جب ریلیکس کرتا ہے تو پھر ڈفرینٹ کلرس کی لائٹس جو ہیں وہ امیٹ کرتا ہے سو اس process of exciting the capsules and emitting ultraviolet light and then exciting the phosphor can be controlled to have different effect and different colours on the screen اس کو ہم ذرا سا قریب سے دیکھتے ہیں جو ڈسپلے اس وقت آپ کے سامنے آ رہا ہے اس پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پلازما پینل ڈسپلے کا اسٹرکچر دکھایا جا رہا ہے جس کے اندر we have pixel barrier ultraviolet emit ہو رہی ہیں الٹرا وائلٹ ایمٹ ہونے سے ہم ایکسائٹ کر رہے ہیں فاسفور کی کوٹنگ کو جو کہ بیک پر موجود ہے اور سرفیس ڈسچارج جو ہے وہ ہو رہا ہے جہاں سے in small gas filled capsule کو ایکسائٹ کیا جا رہا ہے فرنٹ کے اوپر ہمارے پاس ڈسپلے الیکٹروڈ موجود ہے اور پھر وزبل لائٹ جنریٹ ہوتی ہے جو کہ ہمیں دکھائی دیتی ہے اور ایکچوئل امیج نظر آتا ہے بیک پر ایک گلاس پلیٹ ہے اور ایک گلاس پلیٹ فرنٹ پہ استعمال ہوتی اسی پلازما پینل ڈسپلے کا اسٹرکچر بہتر طور پہ سمجھنے کے لیے آپ کو ایک اور السٹریشن دکھاتے ہیں دو گلاس پلیٹس جو ہیں ان کو سیپریٹ کیا گیا ہے ایک چیمبر میں اور درمیان میں ان کے ٹپکلی نیون گیس فل کر دی جاتی ہے اور پھر ورٹیکل اور ہاریزونٹل کنڈکٹرز کے سیٹس یا پیئر جو ہیں وہ لگا دیے جاتے ہیں ایک جو ورٹیکل پیئرز ہیں وہ ایک گلاس وال کے ساتھ لگا دیے جاتے ہیں اور جو ہاریزونٹل ہیں ان کو دوسری گلاس پلیٹ کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور پھر جب اگنائٹ کر کے گیس کو روشن کر لیا جاتا ہے تو یہ لائٹ سورس استعمال ہوتا ہے for displaying the picture these panels are pretty rugged بہت مضبوط ہوتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ نازک والا کام کوئی نہیں ہے جتنا کہ نازک کام ہمیں دکھائی دیتا ہے سی آر ٹی کے کیس میں کیونکہ الیکٹران بیم کو ایک خاص جگہ پر ایک خاص طریقے سے اگر ہم فائر نہیں کر پاتے ہیں تو صحیح امیج ڈسپلے نہیں ہو پاتا تو اگر الیکٹران گن کو کنٹرول کرنے والی ڈیفلیکٹ کرنے والی یا فوکس کرنے والی کوئی سی بھی اسمبلی تھوڑی سی بھی میل بہیو کرنا شروع کر دے تو امیج ڈسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جو پرابلمس یہاں پر نہیں ہیں اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر ریفریش کی ضرورت نہیں ہے امیج کو ریفریش کرنے کا کانسیپٹ جو کہ سی آر ٹیز کے اندر بلٹن ہے it has to be there وہ اس کی ضرورت یہاں پر ہمیں پیش نہیں آتی and we can have multiple documents overlaid on the same screen جو پاسبلٹی ہمارے پاس سی آر ٹیز کے کیس میں نہیں ہے انیشلی جو پلازما پینل ڈسپلیز تھے وہ مونوکروم میں اویلیبل ہوتے تھے لیکن اب فل کلر میں اویلیبل ہیں آپ کو بیک گراؤنڈ میں جو دکھائی دے رہی ہے ڈیوائس یہ بھی ایک پلازما پینل ڈسپلے ہے advantages of plasma panel displays include the large viewing angle بہت وائڈ ویوئنگ اینگل ہے سائڈ سے بھی دیکھیں تو آپ کو کافی کلیئر ویو ملتا ہے they are good for large format displays as is a very evident example in the background and they are very bright disadvantages nothing comes for free so اگر ہم یہ ایڈوانٹیجز لے رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اس کی قیمت چکانا پڑتی ہے یا بھی مہنگے ہیں لارج پکسل سائز دس اندر ڈس ایڈوانٹیج بہت زیادہ فائن ریزولوشن اس کے اوپر لینا ممکن نہیں ہے کیونکہ ٹپکلی ایک ملی میٹر کا سائز ہے ایک پکسل کا versus something like point two millimetre in case of C R Ts and their phosphorus gradually deplete that's اندر issue with these display devices they are less brighter than the C R Ts and they use more power the next thing that we going to talk about is liquid crystal display liquid crystal displays وہ والے ڈسپلےز ہیں جن کا ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ نان نانانمیسبو ہیں جن کے اندر لائٹ ایمٹ کر کے امیج نہیں بن رہا ہے بجائے اس کے کوئی اور لائٹ سورس یا انٹرنلی جنریٹڈ لائٹ جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے ڈائریکٹلی لائٹ ایمٹ کر کے امیج کو کریٹ کرنے والا پرنسپل اس میں استعمال نہیں ہوتا ہے ان کی بہت سی ایگزامپلس ہیں بہت سے کیلکولیٹرس کے ڈسپلیز جو ہیں یا hand held devices like Palm Pilot ان کے ڈسپلیز اور کچھ لیپ ٹاپس کے displays liquid crystal displays liquid crystal displays میں نیمیٹک لکوڈ کرسٹل ٹپکلی استعمال ہوتا ہے جس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ الیکٹرک فیلڈ کے زیر اثر وہ اپنے آپ کو کسی خاص ڈائریکشن میں الائن کر سکتا ہے سو so, ان میں ہم اس طرح سے کرتے ہیں اب اس کی ایک قریب سے شکل دیکھ لیں اس سے بہتر اندازہ ہو جائے گا اس میں دو پولرائزرز استعمال ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے رائٹ right اینگل پر ہوتے ہیں سو so, جو انسیڈنٹ لائٹ ہے جو اس کیس میں آپ کو لیفٹ سائڈ سے آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وہ ایک پولرائزر میں سے گزرتی ہے اور ڈپینڈنگ اپان ریکوائرمنٹ اگر اس لائٹ کو بلاک کرنا مقصود ہو یعنی وہاں پر ڈسپلے نہیں کرنا ہو روشن کچھ نہ کرنا ہو تو اس صورت میں الیکٹرک فیلڈ اس طرح سے اپلائی کیا جاتا ہے کہ نیومیٹک لکوڈ کرسٹلس اس طرح سے الائن ہو جائیں کہ وہ لائٹ کو ٹوسٹ نہ کریں جب یہ لائٹ انٹوسٹڈ دوسرے پولرائزر پہ پہنچتی ہے جو کہ رائٹ اینگل پر فکس کیا گیا ہے تو وہ اس میں سے پاس تھرو نہیں کر سکتی اور بلاک ہو جاتی ہے اور جب لائٹ کو پاس کرنا ہو گزارنا ہو اور ڈسپلے کے اوپر کوئی ایریا روشن کرنا ہو تو اس صورت میں ان نیومیٹک سیلس کو کرسٹل سیلس کو اس طرح سے الائن کر دیا جاتا ہے کہ وہ لائٹ کو ٹوسٹ کر دیتے ہیں اور وہ پولرائزر نمبر ٹو پر جب پہنچتی ہے تو اس میں سے ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے اور دکھائی دینے لگتی ہے یہ دونوں تصویریں آپ نے دیکھی ایک میں پہلی والی میں لائٹ بلاک کی جا رہی ہے دوسری والی میں لائٹ کو ٹوسٹ کر کے ٹرانسمٹ ہونے دیا جا رہا تو یہ بیسک پرنسپل ہوتا ہے لکوڈ کرسٹل ڈسپلیز کا ایک اور السٹریشن دیکھ لیجیے جس کے اندر جو لائٹ سورس ہے وہ ایڈیشنلی بیک سے استعمال ہو رہا ہے دو گلاس پلیٹس کے درمیان میں لکوڈ کرسٹل ٹریپ ہوا ہوا ہے اور ٹرانسپیرنٹ سیٹ آف الیکٹروڈز اس کے دائیں بائیں کرسٹل کے دائیں بائیں موجود ہیں اور ان کی مدد سے پولرائزرس کے تھرو لائٹ کو کنڈکٹ یا بلاک کیا جاتا ہے جو انسیڈنٹ لائٹ ہے وہ اگر تھرو کرنا مقصود ہو تاکہ روشن ہو جائے ڈسپلے کا وہ والا ایریا تو پھر اس لائٹ کو ٹوسٹ کر لیا جاتا ہے تاکہ جو دوسری طرف گلاس پلیٹ کے اوپر پولرائزر موجود ہے وہ اسے ٹرانسمٹ ہونے دے روکنا لے اور اگر اسے روکنا ہو تو پھر اس کو کرسٹلس کو اس طرح الائن کر دیا جاتا ہے کہ وہ لائٹ کو ٹوسٹ نہ کریں اور رائٹ right اینگل پر جو دوسری طرف پولرائزر ہے وہ اس لائٹ کو بلاک کر لے the L C Ds the liquid crystal display they act like light valves they are not light emitters کیونکہ یہ ان کی اپنی کوئی لائٹ نہیں ہے جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ ایمسو ڈیوائسز نہیں ہے نان ایمسو ہیں سو so ان کے اندر کوئی خود سے لائٹ گلو نہیں کرتی کسی اور سورس کی لائٹ کو یہ استعمال کرتے ہیں اور اس کو پاس آن ہونے دیتے ہیں جہاں دکھانا ہو اور جہاں نہ دکھانا ہو وہاں پہ اس کو روک لیتے ہیں that is the basic principle so by themselves they are not generating laptop screens جو ہیں ان کے اندر بیکلیٹ ٹائپ کے لیپ ٹاپ اسکرینس جو ہیں ان میں ٹرانسمیسو ڈسپلے ہوتا ہے ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے لائٹ ہم تک پہنچ جاتی ہے ہمیں دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور جو پام پائلٹس یا گیم بوائے ہیں ان کے اندر ایک ریفلیکٹو ڈسپلے ہوتا ہے جس کے اندر لائٹ کو ایک خاص طریقے سے ریفلیکٹ کر کے ویور کی آنکھوں تک پہنچایا جاتا ہے لکوڈ کرسٹلس کی ایک پراپرٹی یہ ہے فزیکل پراپرٹی یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی ایل سی ڈی ڈسپلے کی سرفیس کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ ری الائن ہو جاتے ہیں کرسٹلس اور آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ پانی کی سطح کو چھو رہے ہوں لیکن جو ہی آپ انگلی ہٹاتے ہیں دوبارہ سے وہ کرسٹلز ری الائن ہو کے اپنی اوریجنل شیپ پہ واپس آ جاتے ہیں advantages of L C Ds they have a very small footprint اگر آپ ان کو ڈیسک پہ رکھتے ہیں تو سی آر ٹی کے مقابلے میں تقریباً ایک بٹا چھ جگہ گھیریں گے لائٹ ویٹ ہیں ٹپکلی تقریباً one fifth of a C R T ان کا ویٹ ہوتا ہے consumption of power is pretty low تقریباً سی آر ٹی کے مقابلے میں ایک چوتھائی پاور کنزمپشن ہے اور کمپلیٹلی فلیٹ اسکرین مل جاتی ہے ہمیں جب ہم نے سی آر ٹیز کی بات کی تھی ہم نے کہا تھا کہ جو چیزیں یا جو امیجز ٹورڈز ایجز ڈسپلے ہوتے ہیں ان میں جیومیٹرک ایررز آ جاتے ہیں بیکاز آف کرنگ سو وہ جیومیٹرک ایررز یہاں پر مینیمائز ہو جاتے ہیں بیکاز ہمارے پاس truly flat screen is available we can have very crisp pictures digital اور یونیفارم کلرز ڈسپلے ہو سکتے ہیں اور الیکٹرو میگنیٹک امیشن کوئی نہیں ہے اگر آپ اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین کے پاس ہاتھ لے کر کے جائیں تو آپ کو وہ افیکٹ اسٹیٹک کا جو کہ آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے یا سی آر ٹی کے سامنے ہاتھ لے جاتے ہوئے محسوس ہوتا ہے وہ محسوس نہیں ہوگا so electromagnetic commission as such کوئی نہیں ہو رہی ہوتی فلی ڈیجیٹل سگنل پروسیسنگ ممکن ہے large screens are available we can have typical size of greater than twenty inches for desktops these are the advantages of L C Ds some of the disadvantages naturally many makes the mere go high price ہیں پرزنٹلی تقریباً ان کی پرائز جو ہے وہ عام سی آر ٹیز کی نسبت تین گنا ہے ویوئنگ اینگل ان کا قدرے پور ہوتا ہے لو کانٹراسٹ اور لیومیننس بہ نسبت سی آر ٹیز کے C R Ts have pretty good luminance ان کے مقابلے میں جو ایل سی ڈیز کی لیومیننس ہے اور کانٹراسٹ ہے وہ کافی لو ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ڈسکس کرنے کے لیے آج چیز ہے وہ ہے تھری ڈائمینشنل ویوئنگ ڈیوائسیز مختصراً ہم ان کا بھی ذکر کرتے چلتے ہیں تاکہ ہماری ڈسکشن کمپلیٹ ہو جائے ایسی ڈیوائسیز جن کے ذریعے سے تھری ڈائمینشنل ویو کا امپیکٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے ان کے اندر ایک فلیکسیبل مرر استعمال ہوتا ہے جو کہ وائبریٹ کرتا ہے اور اس کو ویری فوکل لینس بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا جو فوکل لینتھ ہے وہ ویریبل ہوتی ہے اس وائبریٹنگ مرر کے ذریعے سے امیج کو ریفلیکٹ کر کے ویور کی آنکھ تک پہنچایا جاتا ہے اور جس قسم کا ایفیکٹ ریکوائرڈ ہو جس قسم کی جس جگہ پر فوکسنگ ریکوائرڈ ہو اس کے مطابق اس لینس کی ویری فوکل ہونے کو استعمال کیا جاتا ہے اور ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے امپیکٹ اور effect of a three dimensional view mimic کرنے میں ہیلپ ملتی ہے we have some systems using this technology these are known as reality systems shutter glasses with tracking we have headset with tracking and we have other virtual reality devices that make use of the technology جو ہیڈ ماؤنٹڈ ڈسپلیز ہیں ان کے اندر uh, یہ ہوتا ہے کہ ہر دو آنکھوں کے لیے ہر ایک آنکھ کے لیے الگ الگ ویو کریٹ کیا جاتا ہے بالکل اس طرح سے جس طرح سے انسانی آنکھ لیفٹ آئی اگر دیکھ رہی ہو تو وہ ایک ڈفرنٹ ویو دیکھ رہی ہوتی ہے کسی بھی منظر کا رائٹ آئی ڈفرنٹ ویو دیکھ رہی ہوتی ہے تو اس قسم کے دو ڈفرنٹ ویوز کریٹ کر کے تو ویور کو دکھائے جاتے ہیں اور پھر اسٹیریوسکوپک افیکٹ جو ہے وہ دو اسپیکرس کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے اور اس قسم کے ڈسپلیز جو ہیں وہ بالکل ایک ہیڈ گیئر کی طرح سے یا ہیلمٹ کی طرح سے سر پر پہن کر استعمال کیے جا سکتے ہیں ورچوئل ریالٹی جس کا ہم نے پہلے بھی بریفلی ذکر کیا تھا it is a method of stimulating the human senses to stimulate fiction like environment ایسی انوائرمنٹ جو کہ موجود نہیں ہے حقیقت میں لیکن اس کا تاثر پیدا کرنے کے لیے ہم ہیومن سینسز جو ہیں ان کے ساتھ پلے کرتے ہیں جیسا میں نے ابھی کہا کہ دونوں آنکھوں کے لیے دو ڈفرینٹ امیجز کریٹ کر کے ہم وہ تاثر لیتے ہیں جو ہیڈ ماؤنٹڈ ڈسپلیز کا ایک خاصہ ہے پھر اسٹیریو آوازیں دائیں سے بائیں جانے والی چیزوں کی آوازوں کو اکارڈنگلی ایڈجسٹ کرنا کہ جو چیز اگر فار انسٹنس ایک فاسٹ موونگ آبجیکٹ ہمارے سامنے سے گزرتا ہے تو جب وہ دائیں طرف سے آ رہا ہے تو صرف رائٹ سائڈ والے اسپیکر میں زیادہ آواز آ رہی ہو اور پھر جب وہ بائیں طرف پہنچے تو رائٹ والے کی آواز کم ہوتی جائے اور بائیں طرف کی بڑھتی جائے اور پھر فائنلی ڈسپیٹ ہو جائے تو اس قسم کے جو افیکٹس ہیں ان کو ہم ان اسٹیریو ہیڈ فونس کی مدد سے میمک کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں then sense of touch that is that is also used as one of the inputs in virtual reality ایسے ڈیٹا گلوز اویلیبل ہیں جن کو جو بھی یوزر ہے وہ پہن کر کے جو ہاتھوں کی موومنٹ کرتا ہے اس کو ہم یوز کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق اکارڈنگلی اپنے پروگرام کو اور اپنی سمولیشن کو بہیو کراتے ہیں اگر ہم نے یوزر کے ہاتھ کی موومنٹ سے ریلیٹ کر کے کوئی سین چینج کرنا ہے کوئی افیکٹ چینج کرنا ہے ویو کا ہو سکتا ہے ساؤنڈ کا ہو سکتا ہے اس کو ہم اسٹیمولیٹ کر لیتے ہیں اس کے علاوہ ڈیٹا سوٹس بھی اویلیبل ہیں پورے کا پورا سوٹ پہن کے انسان موو کر رہا ہے اور اس کی تمام موومنٹس کو رجسٹر کر کے ہم اکارڈنگلی اپنے سیمولیشن کو بہیو کرا سکتے ہیں اور وہ ورچوئل ریالٹی کریٹ کر سکتے ہیں جو کہ یوزر کو ایسا معلوم ہو جیسے کہ وہ واقعی اسی دنیا میں چل پھر رہا ہے ٹریڈ مل بھی استعمال ہوتی ہے ٹریڈ مل کے ذریعے سے جب کوئی شخص چل رہا ہو تو اس کو اس اس اس کی موومنٹ کو ہم رجسٹر کر لیتے ہیں جبکہ فزیکلی وہ وہیں کھڑا رہتا ہے اور پھر اس کے مطابق پروگرام کو اکارڈنگلی بہیو کرا لیتے ہیں ہینڈ ماؤنٹڈ ڈسپلیز کی ایگزامپلس اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ان میں دو چھوٹی اسکرین ڈسپلیز ہوتی ہیں اور امیجز دونوں آنکھوں کے لیے الگ الگ ہوتے ہیں اور ہائی اموشن ڈگری ہے ہیڈ موومنٹ کو بھی ہم سینس کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق بھی اس کو بھی ایز اے کنٹرول استعمال کیا جا سکتا ہے ورچوئل کیمرا بھی اس کے اندر یوز ہوتے ہیں اور آرٹیفیشل امیجز کریٹ کر کے ہم ریالٹی کا تاثر ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا یہ پرابلم ضرور ہے کہ ان کی ریزولوشن ذرا لو ہوتی ہے typically 256 fifty six by two pixels کی ریزولوشن ہوتی ہے naturally these devices are pretty expensive narrow viewing angle then we have some very light weight head mount display also available ان میں سے ایک اس وقت آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے ہمارا آج کا لیکچر یہیں ختم ہوتا ہے I hope hope you you have enjoyed or stay here to see next time ہماری یہ ڈسکشن ابھی جاری ہے ہم گرافک سسٹمز پر مزید بات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اجازت دیجیے